عمرہ زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام عمر طبیعے کو پہنچ کر فوت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے تھے اس وقت ان کی عمر تقریباً پندرہ سال تھی ماں کی وفات کا صدمہ ایسا نہ تھا کہ جلد دل سے بہلا دیا جائے انہوں نے اپنا غم بھلانے کے لیے یہ مشغلہ اختیار کیا کہ صبح سے تیر و کمان لے کر بستی سے دور شکار کو چلے جاتے اور وہاں سے شام کو لوٹتے اس کے سوا اور نہ کوئی دل بہلنے کا ذریعہ تھا اور نہ کوئی سچا ہمدر شریک حال تھا لیکن چند روز کے بعد شکار سے دل اکتا گیا اول تو شفیق ماں کا رنج رنجائی دوسرے تنہائی اس غم نے مکے سے دل اچاٹ کر دیا اور شام کی طرف اپنے والد بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہونے کی دھن سمائی مگر اللہ تعالیٰ کو تو ان کی ذریعت سے عرب کی سرزمین کو آباد اور ان کی اولاد میں ایک خاتم النبین حضرت حبیب کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا تھا جو سب کے سردار اور دنیا کی پیدائش کا اصل سبب تھے جس کی نورانی شعائیں میں قیامت تک دنیا کے چپے چپے میں پھیلنے والی تھی شادی کا اہتمام چنانچہ انہوں نے اپنا ارادہ وہاں کے سرداروں کے آگے ظاہر کیا اور چاہے زمزم جس کے اب تک یہی مالک اور متولی تھے انہیں سونپنا چاہا لیکن بنی جرہم نے ان کو اس عزم سے نہایت اقرار کے ساتھ باز رکھا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ ایک خدا رسیدہ بندے ہیں انہیں انہی کی برکت سے زمزم میں پانی ہے ممکن ہے کہ ان کے چلے جانے سے کنویں کا پانی خشک ہو جائے ایک سردار نے کہا کہ ہم اپنی اپنی بیٹی ان کے عقد میں کیوں نہ دے دیں کہ ان کی دل بستگی ہو اور اس ارادے سے باز رہے اور اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ہمارے ولی نعمت اور آقا ہیں یہاں سے ہرگز نہ جائیں بلکہ اکیلے کی زندگی کو شادی سے بدل کر گھر آباد کرنے کی فکر فرمائیں جو سب کے لیے ضروری اور ایک فرض انسانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سوچ کر اپنا قصد ملتوی کیا پھر بنی جرہم نے خاندان مالکہ میں سعید ابن عقیل کی بیٹی مارا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقد کر دیا بہاوارت تاریخ ابن خلدون ہمارا شوہر کی فرما بردار تو تھی لیکن عام عورتوں کی طرح غیر خانے اور ناشکر گزار اور اس سے اپنے شوہر کے مہمانوں کے داری اور عزت نہیں ہو سکتی تھی گو وہ ایک غریب اور شخص کی بیوی تھی لیکن ایک رئیس کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سروت اور عمارات کی خواہاں تھی وہ چاہتی تھی کہ سینکڑوں بکریوں کے مالک ہوں اور ایک اچھی حیثیت والے زمیندار کی بیوی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب تک ان دنیاوی جھگڑوں سے لگاؤ ہی نہ تھا اور اب بھی سیر و شکار میں دن بھر گزار دیتے اور شام کو واپس آتے اس عقد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حسفت دستور اس سال بھی حضرت سارا علیہ السلام سے اجازت لے کر مکہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا نکاح بنی درحم میں کر لیا ہے انہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وفات کا بے حد صدمہ ہوا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے تاکہ جو کچھ ترکہ حضرت حاضرہ علیہ السلام نے چھوڑا ہے اسے دیکھیں بھالیں اور اپنے بیٹی کی خبر لیں وہ آئے اور دروازے پر سواری کو ٹھہرا کر آواز دی عمرہ گھر سے نکل آئی مگر وہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتی تھی اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے چند بات دریا فرمائی تم کون ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں گیا حضرت حضرت علیہ السلام کا کب انتقال ہوا عمرہ نے جواب دیا میں ان کی بیوی ہوں وہ شکار کو گئے ہیں حضرت حاضر علیہ السلام کا اسی سال انتقال ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری بسر اوقات کیسے ہوتی ہے اس کی ذات سے کھانے پینے یا اور کسی قسم کی شکایت نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے صرف یہ آزمانا تھا کہ عمرہ کے دل میں اپنے شوہر کی کتنی جگہ ہے اور وہ اس کے طرز عمل سے خوش بھی ہے یا نہیں عمرہ نے کہا کیا پوچھتے ہو ہم نہایت تنگی سے زندگی بسر کرتے ہیں ان کو شکار کے سوا نہ اپنی حالت درست کرنے کے طرف رغبت ہے نہ کسی کے نیک مشورے پر عمل کرنے کی عادت گھر میں اتنا بھی تو نہیں کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو ایک وقت اچھا کھانا کھلایا جا سکے لیکن تمہیں اس سے کیا مطلب تم ہمارے گھر کا کا حال پوچھنے والے کون ان دو باتوں میں اپنے قابل تعظیم فخر سے عمرہ نے وہ بے پرواہی اور بد مزاجی برتی کے لفظ لفظ سے خود نمائی اور ترش ہوئی ظاہر ہوتی تھی اور بات بات سے پایا جاتا تھا کہ وہ اس بوڑھے مسافر سے بات کرنا ذلت سمجھ رہی ہے یہاں تک کہ سواری سے اترنے کو بھی نہ کہا اور نہ سلام ہی کیا گھر کی چوکھٹ بدل دو والد کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں سے زیادہ رنج ہوا پہلو کی یہ بات بد اخلاقی گرا گزری اور سفر کے تکان سے خستہ اور بیوی حضرت حاضر علیہ السلام کے غم وفا سے گمزدہ ہو رہے تھے بہو کے طرز کلام نے اور بھی دل کو پاش پاش کر دیا جی جلا تو تھا ہی زمان سے نکل گیا کہ اچھا اب میں جاتا ہوں جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے میرا سلام کہہ دینا اور یہ پیغام دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل دو جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار گاہ سے واپس آئے تو گھر میں اپنے والد بزرگوں کی خوشبو محسوس کی اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کیا کوئی آیا تھا عمرہ نے کہا ہاں ایک بڈھا آدمی اس مزہ قطع کا آیا تھا اس نے تمہارے بارے میں پوچھا میں نے جواب دیا شکار کو گئے ہیں پھر پوچھا تمہاری بسر اوقات کا کیا حال ہے زندگی کے دن کیسے گزرتے ہیں خوشحالی اور ثروت ہے یا اسرت وغیرہ میں میں نے جو کچھ حالت تھی وہ صحیح صحیح بیان کر دی بیوی کو طلاق دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کوئی وصیت تو نہیں کی عمرہ نے کہا ہاں مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں سلام پہنچا دوں اور یہ پیغام دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو یہ اچھی نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد بزرگوار تھے ان کی وصیت کا یہ مطلب ہے کہ میں تم کو اپنی زوجیت سے الگ کر کے دوسرا خط کر لوں غالباً تم نے ان سے بد اخلاقی برتی اب تم اپنے میکے جاؤ اور اپنے کیے کی سزا پاؤ میں طلاق دیتا ہوں اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرحم کے قبیلے کی ایک دوسری عورت سے اپنا نکاح کر لیا جس کا ذکر آگے آتا ہے عمرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی سچ ہے کہ عورت خواب اپنے خاون کی کتنی ہی فرما بردار ہو کسی بزرگ کی بے وقتی کر کے عزت و برکت حاصل نہیں کر سکتی اس پر سب سسرالی بزرگوں کی فرما برداری اور تعظیم بھی فرض ہے جو عورتیں ایسا نہیں کرتی وہ کبھی خوشحال نہیں رہ سکتی زندگی تلخ اور عیش بے مزہ ہو جاتا ہے دنیا کی پھٹکار تو الگ رہی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسی عورت سے خوش نہیں رہتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مشہورہ بیوی کا نام عالمی ابن خلود نے ہمارا لکھا ہے اور دیگر مورخین نے عمرہ لکھا ہے واللہ علم